حسن زن رکھنا ہی چاہیے دنیا اس وقت حسن زن ہی پر قائم ہے اور جہاں بدغمانیاں اور ایک دوسرے سے متعلق دلوں میں نفاق اور عداوتیں پیدا ہوتی ہے اب تعلیٰ شان ہو اپنے بندوں سے اپنی خصوصی رحمت کو کھینچ لیتا ہے ذہن میں آ رہا تھا مولانا نے جب کہا کہ میں کیا کہوں ویسے فجر کے بعد معمول نہیں ہے اس لیے کہ فجر کے بعد تو کچھ ذکر وکر کا معمول ہے اور پھر ساتھ ساتھ دن میں یہ بھی بات تھی کہ بھائی یہاں بیان کا ماحول نہ ہو خواہ کے لیے اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے میں نے پرسوں وہاں ایک مسئلہ بیان کیا تھا بکنل مسجد میں کہ ایک پاؤنڈ کی پانچ بوتلیں خرید کر لوگوں کو عطر لگاتے رہتے ہیں پوچھے پرچھے بغیر اور اگر کسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہو تو اس طرح عطر لگانا صحیح نہیں ہے ممکن ہے کسی کو طبیعت نہ چاہتی ہو تو بہت سی باتیں ایسی ہیں ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ جمعہ سے پہلے اگر کوئی تقریر کرتا ہے اور اس تقریر کی وجہ سے وقت لمبا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس تقریر کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور نمازیں چھوڑتے ہیں تو نماز چھوڑنے کا گناہ مقرر کو ہوگا وائز کو ہوگا خطیب کو ہوگا کہ تو نے اتنی طویل تقریر کیوں کی جس کی بنیاد پر لوگوں کو نفرت ہو گئی دین سے دور ہو گئے میں نے کہا یہاں خاموں کا معمول نہ ہو میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو جائے لیکن کہا یہ معمول ہے فجر بعد دس پندرہ منٹ کچھ بات کرنے کا میں نے کہا چلیے میری سعادت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دین کے لیے مجھے استعمال کر لے نبی علیہ السلاۃ والسلام کا بھی معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو وہ بیان فرماتے تھے اللہ کے نبی تعبیر دیتے تھے یہ آپ کا معمول تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ لوگ جب اپنے خواب بیان کرتے تھے تو میرے دل میں بھی آتا تھا میں بھی کوئی خواب دیکھوں تاکہ میں بھی حضور سے بیان کروں لیکن مجھے کوئی خواب ہی نہیں آتا تھا فرمایا ایک دن میں نے خواب دیکھ لیا عبداللہ ابن عمر فرماتے میں میں تھا مجرد یعنی شادی نہیں تھی میری نوجوان تھا میں مسجد میں سویا کرتا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی آئے جو فرشتے تھے اور مجھے لے کر چلے بہت دور مجھے لے گئے پہلے ایک باغ دکھایا گیا بہترین قسم کا پھر اس کے بعد ایک خطرناک آگ دکھائی گئی جو بھڑک رہی تھی جوش مار رہی تھی میں جب اس ہاتھ کے قریب گیا تو میں پیچھے ہٹنے لگا تو مجھے کہا عبداللہ در و مت پھر میں وہاں سے آگے چلا گیا اور کچھ باتیں دکھائی صبح ہوئی لوگ اپنے خواب بیان کرنے لگے عبداللہ فرماتے میرے بھی جی میں آیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں بیان کروں نبی علیہ السلاۃ والسلام کو لیکن فرمایا میں چھوٹا تھا اس نے ہمت نہ ہوئی تو اپنی بہن حفصہ کے وہاں گئے جو ہم سب کی ماں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوزۂ محترمہ ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باجی میں نے یہ خواب دیکھا بہن بڑی بہن کو اردو میں باجی کہا جاتا ہے فرمایا باجی میں نے یہ خواب دیکھا آج ذرا آپ نبی علیہ السلام سے پوچھ لینا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اللہ کے حبیب جب تشریف لائے تو حضرت حفصہ نے یہ خواب بیان کر تو نبی کا جو جملہ ارشاد فرمایا اس میں جو میرے نوجوان ہیں وہ اس جملے کو سنیں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا عبد اللہ بہت اچھا آدمی نعم العبد بہت اچھا آدمی فرمایا کہ اگر یہ رات میں تھوڑی سی تہجد کی پابندی کر لیں تو اللہ دل سے خوف کو دور کر دے گا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو تحجد کا پابند ہوتا ہے اللہ اس کے دل سے دنیا کے سارے خوف کو دور کر دے گا آج ہمارے دلوں پر اس لیے بھی خوف چھایا ہوا ہے اس مخلوق کا ہر وقت اس کے تذکرے ہیں اس کے ساتھ ایسا کیا اس کے ساتھ ایسا کیا اس کے ساتھ یہ سوال اس کے ساتھ اور جہاں کوئی تذکرہ ہوتا ہے ہمارا دل اندر سے ڈرنے لگتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا مجھے بھی ایسا کریں گے اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو تحجد کی تھوڑی سی پابندی کر لیں اللہ اس کے دل سے دنیا کا خوف دور کر دے گا پھر چاہے کوئی درانے والا کیسا ہی اس کے دل پر اس کا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو ایسے بہت ساری روایات ہیں کہ صحابہ اپنے خواب بیان فرماتے تھے نبی علیہ صلاحت اس کی تعبیر دیا کرتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کوئی خواب دیکھا سب خاموش رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے آج کی رات میں تمہیں بیان کروں بخاری شریف میں بہت لمبی روایت ہے کتاب السلاط میں بہت لمبی روایت ہے اس کو مختصر کر کے پیش کر دوں اس میں ہمارے لیے عمل کا ایک بہت بڑا راستہ ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں رات سویا ہوا تھا دو فرشتے آئے مجھے پکڑا مجھے لے کر چلے یہ معراج منامی معراج جسمانی کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی اپنے جسم کے ساتھ گئے وہ تو ایک مرتبہ ہے معراج منامی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی کا جسم تو یہاں رہا آپ کی روح کو لے گئے یہ ستائیس مرتبہ ہوا معراج منامی جو ہے ستائیس مرتبہ نبی علیہ السلام کو ہوئی ہے بہت مرتبہ معراج ہوئی آپ کو جسمانی تو ایک مرتبہ ہوئی ہے جو مشہور واقعہ ہے فرما یہ معراج منامی تھی فرمایا مجھے لے گئے تو پہلے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کو کینچی سے یہاں سے کاٹا جا رہا ہے تو یہاں تک پھر ادھر سے کاٹا جا رہا ہے تو یہاں تک جب یہ کاٹتے ہیں تو یہ اچھا ہو جاتا ہے یہ کاٹتے ہیں تو یہ اچھا ہو جاتا ہے میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے فرمایا آگے چلو میں جب آگے چلا تو دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اس کے سر پر زور سے پتھر مارتے ہیں وہ پتھر ٹکراتا ہے تو سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے اتنے میں وہ فرشتہ پتھر لینے جاتا ہے تو پھر سر اچھا ہو جاتا ہے پھر مارتا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا آگے چلا میں آگے چلا تو دیکھا کہ خون کی نہر ہے اس میں بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے وہ کنارے پر آنا چاہتا ہے تو کنارے کا آدمی اس کو پتھر مارتا ہے وہ اندر میں گر جاتا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا آگے چلا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک تنور ہے اپنے گجراتی میں کہتے ہیں کریو جس میں تیل گرم کرتے تو نیچے آگ سلگ رہی تھی جب وہ آگ جوش مارتی ہے تو اندر میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں وہ اوپر آتی ہیں اور جب آگ دھیمی ہو جاتی ہے تو وہ اندر گر جاتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے آگے چلو میں آگے چلا تو ایک درخت دیکھا بہترین قسم کا جس پر ستارے چمک رہے تھے اس کے بعد میں آگے چلا تو بہترین قسم کا مجھے باغ دکھایا گیا اخیر میں میں نے جبریل سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح یہ سب کیا نظارہ ہے تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کی امت کو ہونے والے عذاب کی مثالیں اللہ محفظ اللہ ہماری حفاظت فرمائے فرمایا کس بنیاد پر یہ عذاب ہوگا تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کو جبریل امین نے فرمایا کہ میں جبریل ہوں یہ میں ہے آپ کو یہ نظارہ کرانا تھا تو اللہ نے ہم فرمایا وہ جو پہلا آدمی دیکھا جس کا جبرا چیرا جا رہا تھا یہ وہ آدمی تھا جو وضا قطع کے اعتبار سے دنیا میں لوگ اس کو امین اور سچا سمجھتے تھے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جس سے متعلق داری ماشاء اللہ ہوتی ہے اور دیکھنے میں قطع بڑی اچھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایسا آدمی کبھی جھوٹ تھوڑے ہی بول سکتا ہے یہ تو دیکھو کتنا شاندار آدمی کبھی ایسا آدمی جھوٹ تھوڑے ہی بولے گا تو فرمایا اس کی وضاقتا کے اعتبار سے اس کی زندگی کے طرز عمل کے اعتبار سے لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے لیکن وہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ لوگ سچ سمجھ کر دنیا میں پھیلاتے تھے مثلا میں کوئی بات کہوں تو آپ مجھے تھوڑا ہی جھوٹا سمجھو اب میں نے جھوٹی بات کہی آپ نے اس کو سچی سمجھی اور دنیا میں پھیلائی کہ مول صاحب آئے تھے کہہ گئے تھے فرمایا ایسا آدمی کہ جس کا جھوٹ دنیا میں لوگوں کو سچا سمجھ کر چلایا حالانکہ وہ مکار تھا فریب کار تھا دھوکے باز تھا اللہ جہنم میں یہ سزا دینے والا ہے اور وہ جو دوسرا آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ جس کے سر پر مارا جا رہا ہے سر کے تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں پھر پتھر سے مارا جا رہا ہے ہم علماء کے کے لیے لیے حفاظ تو بہت بڑی فرمایا فرمائے یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا حدیث کا علم دیا تھا وہ رات بھر قرآن کو چھوڑ کر سوتا رہا اور دن بھر قرآن کے خلاف عمل کرتا رہا اللہ اس کو جہنم میں یہ سزا دینے والا اللہ تیسرا وہ آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ خون کی نہر میں فرمایا وہ سود کھانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیتا اور چوتھے وہ لوگ جو تنور میں بھڑک رہے تھے فرمایا امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھی تنور ہوگا اور تنور کے اندر رکھے گا ایک تو آگ اور آگ کے اندر تنور اور وہ جو درخت دیکھا وہ شجر طوبا اور اس کے بعد جو باغ دیکھا وہ جنت ہے اور اس میں جو مکان دیکھا وہ تمہارے عمر کا مکان ہے اور اس کے بعد جو مکان دیکھا وہ تمہارا مکان ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا ذرا میں اپنا مکان دیکھ لوں تو جبریل نے فرمایا وقت نہیں آیا اس لیے کہ اس کی رویت بادل موت ہے موت سے پہلے تو میرے بھائیو یہ روایتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں اس طرح کی روایتوں کو سن کر اگر کوئی عمل ہم سے ہو گیا تو اللہ سے سچی توبہ کر لینی چاہیے دل سے توبہ کر لینی چاہیے جب تک ہماری سکرات کا وقت شروع نہیں ہوا دروازہ کھلا ہوا اور اللہ اتنا قریب اتنا قریب اتنا قریب ہے کہ باپ اور ماں اور بھائی اور بہن اور بیوی سب سے زیادہ رحم دل اللہ ہے ابا ناراض ہو جاتے ہیں برسوں نام نہیں لیتے اور امی ناراض ہو جاتی ہیں کتنی خوشامد کرو تب راضی ہوتی ہے اور بھائی ناراض ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگانا اور اللہ کیسا ہے زندگی بھر اس کی بغاوت کی اور تنہائی میں بیٹھ کر دو قطرے آنسو کے بہا لیے وہ راضی ہو جاتا ہے دو قطروں سے وہ راضی ہو جاتا ہے دو قطروں سے ایسا اللہ مولائی و مرشدی شیخ یونس صاحب برکاتہم سے ہم نے بار بار سنا بھائی دو قطروں سے وہ راضی ہو جاتا ہے دو قطرے بہا لو اور پھر وہ ایسا راضی ہوتا ہے ایسا راضی ہوتا ہے کہتا ہے میرے بندے میں زندگی کے گناہ کو معاف تو کرتا ہی ہوں کبھی تانا بھی نہیں دوں گا کبھی تجھے تجھے تانا نہیں دوں بس میں نے معاف کر دیا دنیا کے لوگ تو معاف کرنے کے بعد کبھی تانا بھی دے دیتے اللہ کہتا ہے میں تانا نہیں دوں گا یاد بھی نہیں دلاؤں گا تجھے کہ تجھ سے یہ قصور ہو گیا تھا تو نے یہ گناہ کر لیا تھا بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رات میں اگر بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے صبح اٹھتا ہے تو میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال کر اس کے چہرے کو اور خوبصورت مزین کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو گناہ کا پتہ نہ چلے کیسا ستار ہے وہ اللہ کیسا ستار ہے کیسا کریم مولا ہے کیسا کریم داتا ہے لیکن فرمایا جب بندہ ہی صبح اٹھ کر دلیری کر کے اپنے گناہ کو بیان کرنے لگتا ہے کہ میں نے رات میں یہ گناہ کیا اور یہ گناہ کیا اللہ کہتا ہے تو نے ایک کو کہا میں جب اب تیرے گناہ کو چلانے پر آؤں گا تو پوری مخلوق میں تجھے ذلیل کروں گا میں نے تو پردہ ڈالا بخاری شریف کی طویل روایت ہے اس کی وضاحت کا وقت ابھی نہیں میں ایک جملہ اس میں بتاؤں حدیث کچھ ہے ہے ثانی میں جس میں آخری جملہ ہے ما فی فی موت المؤمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے میں مومن کی روح قبض کروں یا نہ کروں کروں یا نہ کروں اس کو موت دوں یا نہ دوں اللہ کہتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے اس میں تردد کا معنی بھائیو ہوتا ہے شک تردد کا معنی شک ہے شک اس کو ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا میرے پاس کل کا علم نہیں ہے تو میرے دل میں یہ آتا ہے میں کروں یا نہ کروں تردد اس کو ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا اللہ تو علیم و صدور سدور ہے اس کے پاس ازلی یا بدی علم ہے پھر اس کو شک کا کیا مانا مطلب؟ وہاں شک کا کیا مانا ہمارے حضرات محدثین نے اس حدیث پر ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ قلم تو حافظ ابن حجر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ جو مسقن شافعی ہے انہوں نے ایک زبردست اس کی شرح فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب دنیا میں رہتا ہے تو جہاں رہتا ہے وہاں تھوڑی محبت ہو جاتی ہے نا آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ کو یہاں سے محبت ہے اب اگر کوئی آپ کو کہے کہ بولتن چلے جاؤ تو کہتے ہیں نہیں یہاں انہیں ہارو لا جس مکان میں رہتے ہیں اس سے انسیت ہو جاتی ہے جہاں رہتے ہیں وہاں محبت ہو جاتی ہے اسی لیے ہم کسی جگہ مہمان جاتے ہیں تو رات میں اپنے گھر چلے آتے ہیں بھائی کیوں کہا وہاں مجھے نیند نہیں آئے گی وہ اس لیے وہ لوگ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ بستر تبدیل ہوا اس لیے بستر تبدیل ہوا اس لیے نہیں اصل میں انسیت اپنے مکان سے اس لیے وہاں نیند نہیں آتی تو جہاں انسان رہتا ہے طبعی طور پر اس سے تھوڑی بہت محبت ہو جاتی ہے اور اللہ نے اس محبت سے منع بھی نہیں فرمایا اللہ کہتا ہے بقدر ضرورت محبت رکھو دنیا سے بھی اللہ نے محبت رکھنے کو فرمایا اب زلیت کا سیگا استعمال کیا ہے اس میں تبزیل کا کل ان کا نابا اپنا حکم میں بہرحال تھوڑی بہت جب محبت ہو گئی اب اگر اس بندے کی روح کو اچانک میں کھینچ لیتا ہوں تو وہ محبت کی بنیاد پر اس کو دنیا چھوڑنے کا غم ہوگا تکلیف ہوگی اللہ کہتا ہے میں اپنے مومن بندے کو اتنی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا اتنی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا کہ اس کو دنیا چھوڑنے کا غم ہو تو اللہ کیا کرتا ہے پہلے اس کو تیار کرتا ہے کیسے اللہ تیار کرتا ہے بیماری دیتا ہے پھر اچھا کر دیتا ہے پھر بیماری دیتا ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا پھر اچھا کر دیتا ہے گھر لے آئے پھر چلتا پھرتا ہو گیا پھر بیماری دیتے ہیں پھر اچھا کرتے حالات اسی طرح چلتے رہتے یہاں تک کہ اخیر میں بندہ خود اللہ سے کہتا ہے اللہ بہت ہو گیا اب تو مجھے اٹھا لے تو اللہ کہتا ہے اب اس کی روح کو کھینچ لو اس لیے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی یہ ہے ما تردد فی شعیل تردد فی موت مومن اللہ اتنی بھی تکلیف دینا اپنے مومن کو پسند نہیں ہوگا کیسا وہ خدا ہے کیا وہ اپنے بندے کو آگ میں ڈال دے گا جہنم میں دھکیل دے گا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم میرے بندو میں تمہیں سزا دے کر کیا کروں گا اگر تم ایمان لے آؤ میرے شکر گزار بن جاؤ وقان اللہ شاکر علیما دنیا میں کوئی بڑا چھوٹوں کا شکر ادا نہیں کرتا کوئی کرتا ہے آپ کے بڑے جو ہیں پرائم منسٹر یا فلاں اور فلاں آپ کا شکر ادا کرتے بڑے چھوٹے کا شکر ادا نہیں کرتے ساری کائنات کا مالک یہ چھ فٹ کے پیشاب پکھانا کرنے والے بندے کا شکر ادا کر رہا ہے اللہ وقان اللہ اللہ علیما تمہارا بڑا شکر گزار ہے کہ تم میری عبادت کر رہے ہو کیسا اللہ ہے اللہ شکر کرنے والا یعنی تمہاری عبادت کا ثواب دینے والا ہے تمہاری عبادت کا بدلہ دینے والا ہے اللہ ہم تمام کو اپنی مرضیات پر چلائیں ہمیں توبہ کی توفیق دیں اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے آپ نے فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائیے رمضان میں چار چیزوں کا اہتمام کرو لا الہ الا اللہ کی کثرت نمبر دو استغفار کی کثرت نمبر تین جنت کا مانگنا نمبر چار جہنم سے پناہ چاہنا یہ چاروں پر اگر غور کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان میں کثرت سے اللہ سے معافی مانگو کثرت سے اللہ سے معافی مانگو ممکن ہے اگلا رمضان مقدر میں ہے یار